اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام سائنسی ایجادات اور سائنسی ترقیات انسانوں کو اس نے کافی نفع پہنچایا اور فائدہ پہنچایا سائنس کی ایجادات اللہ ہی کی دین ہے ان کا استعمال انسان بھلے اور برے کاموں میں کرتا ہے انسان نہ کوئی چیز بنایا ہے نہ بنا سکتا ہے اللہ کی مرضی نہ ہو اللہ کی منشا نہ ہو اللہ کی فطرت اس دنیا میں نہ ہو انسان اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا یہ سواریاں یہ یہ علوم یہ فنون یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سب اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کی دین ہے سرور کون آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا صدقہ ہے انسانی انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کچھ اچھی چیزیں ہو سکتی تھیں اس کو اللہ نے کلام پاک میں سبو دیا اور سرور قولین عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں اس کو بیان کر دیا حج کا سفر کتنا مشکل بھرا سفر ہوتا تھا آدمی حج بیت اللہ کے لیے جاتا اپنے ساتھ قسم لے کر جاتا سارے معاملات کو نمٹا کر جاتا اور یہ سمجھتا کہ اگر واپسی مقدر ہے نصیب میں ہے تو واپسی ہوگی ورنہ عموماً واپسی مقدر نہیں سمجھی جاتی تھی مہینوں مہینے سفر ہوتا تھا اگلے سال کے لیے ایک سال پہلے حج بیت اللہ کے لیے لوگ جایا کرتے تھے سائنس نے ترقی کی آدمی صبح کا ناشتہ ہندوستان میں کرے اور ناشتے کے بعد کی چائے وہ جدہ میں جا کر پیے اس سے کافی انسانوں کو فائدہ پہنچا مشرق مغرب شمال جنوب یہ فاصلے ختم ہوئے دوریاں ختم ہوئی انسان ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کے لیے راہیں ہموار ہوئی ماں کہیں اور رہتی ہو اولاد کہیں اور رہتی ہو بھائی بہن کہیں اور رہتے ہوں فاصلے سمتے اور رشتے داری کے حقوق کی ادائیگی میں آسانی ہوئی آدمی بھائیوں سے ملاقات کے لیے بہنوں سے ملاقات کے لیے عزیز و اقارب کا حق ادا کرنے کے لیے تیز رفتار سواریوں کا اس نے استعمال کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری دنیا انسان کے لیے پیدا فرمائی انت دنیا خلقت لکم یہ سمندر اور سمندر کی مخلوق یہ فضا اور فضا کی مخلوق یہ آسمان اور آسمان کی مخلوق زمین و آسمان کی بیچ کی تمام چیزیں چاند سورج ستارے بادل سب انسان کے خادم ہیں انسان کو اللہ نے شرافت سے نوازا اشرف المخلوقات بنایا ساری انسان ساری مخلوق کو اللہ نے انسان کا غلام بنایا جانور بڑے بڑے طاقتور انسان کے اشاروں پر کام کرتے ہیں شیر چیتا ہاتھی اور جنگل کے خوفناک درندے سانپ بچو اجدے یہ سب انسان کے اشاروں پر کام کرتے ہیں ان دنیا خلقت لکم سب تمہارے لیے پیدا کیے گئے تم سب سے نفع حاصل کرو وہ ان نقم کو تم لیکن تمہیں جو پیدا کیا گیا وہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا لیکن انسان جب راہ رات سے ہٹتا ہے انسان قرآن اور حدیث کے دامن کو چھوڑتا ہے انسانیت بیمار ہوتی ہے تو نفع اور نقصان کی تمیز ختم ہو جاتی ہے بھلے اور برے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے جو چیز انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور نعمت کے بنایا وہی چیز انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے گھوڑے پر انسان بیٹھے تو گھوڑا نعمت لیکن انسان گھوڑے کو اٹھائے تو عذاب کار میں انسان بیٹھے تو کار نعمت کار کو دھکا دے ڈرائیور تو عذاب دنیا کو مسلمان استعمال کرے تو نعمت لیکن دنیا کو اپنے اوپر ڈھولے تو عذاب بیوی کو بیوی کے مقام پر رکھے تو شوہر کے لیے نعمت لیکن بیوی کو مونڈوں پر کاندھوں پر ڈھولے تو عذاب اولاد کو اولاد کی جگہ پر رکھے تو نعمت اور اولاد کو سر پر بٹھا لے تو عذاب دنیا کی جو چیز جس مقام پر ہونی چاہیے اس مقام پر وہ اچھی لگتی ہے اور نعمت ہے جوتا پیر میں نعمت ہے یہی جوتا سر پر عذاب ہے امامہ سر پر تاج ہے ہمارے لیے شان ہے بائی سے فخر ہے اور پیروں تلے ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے اللہ نے یہ نعمتیں منائی انسان فائدہ اٹھائے لیکن انسانیت میں تمیز جب ختم ہو گئی شرم کا جنازہ نکل گیا حیا کا جنازہ نکل گیا تو سرور کو نہیں آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ازالم تستا ہی فسنا ویما شیتا جب تج سے شرم کا جنازہ نکل جائے حیا کا جنازہ نکل جائے جو جی میں آئے کرنا کان میں بالی ڈال لینا چوٹی رکھ لینا عورتوں کے لباس پہن لینا عورتوں کو رنڈی بنا دینا حرام چیزوں کو استعمال کرنا کنزیر کی چربی اور کنزیر کے ملے ہوئے چیزوں کو جب شرم کا جنازہ نکل جائے حیا کا جنازہ نکل جائے بھلے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے ماں بیٹی بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے انسانیت مٹ جاتی ہے یہ دنیا کا اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے اس وقت امریکہ ہے یہ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا امن کا نوبل پریز انعام جو دیا جا رہا ہے وہ اوباما امریکہ کے صدر کو دیا جا رہا ہے وہ امریکہ جس کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں پورے عالم کی انسانیت کے خون سے جس میں افغانستان کا چیخ پکار ہے جس کے اندر فلسطین کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بیواؤں کی آہیں کیا یہ مذاق نہیں کیا کوئی ملک ہے جو اس کے خلاف احتجاج کرے کہ آج ظالم اور خونخار بھیڑیے کو امن کا پیمبر سمجھا جا رہا ہے اور دنیا کا قیمتی امن کا جو نوبل پریس انعام ہے اس سے نوازا جا رہا ہے یہ کھوپڑی الٹی ہونے کی نشانی نہیں یہ عقل سے پیدل ہونے کی نشانی نہیں اور جو مساجد اور جو مدارس جو قرآن کے معلم مدرس امن کی تعلیم دے رہے ہیں شانتی کی تعلیم دے رہے ہیں انسانیت کی تعلیم دے رہے ہیں بڑوں کا ادب بتا رہے ہیں چھوٹوں پر شفقت بتا رہے ہیں میاں بیوی کے حقوق بتا رہے ہیں پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے ہیں جانوروں کے حقوق بتا رہے ہیں مردے کے ساتھ مرے ہوئے انسان کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دے رہے ہیں قبر کا اکرام قبر کا احترام بتا رہے ہیں ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے اور لاکھوں لاکھوں انسانوں کے خون سے جس کا دامن رنگین ہے سرخ آلود ہے کہا جا رہا ہے یہ امن کا پیامبر ہے اور امن کا انعام اسے دیا جا رہا ہے سچ فرمایا سرور کو نہیں آخائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا جب آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا صحابہ کہ لوگ خیر کی تعلیم کو چھوڑ دیں گے اور لوگ منکرات سے روکنا ترک کر دیں گے نہیں بتائیں گے داڑی مڈوں کی دعوت میں بینک میں کام کرنے والے دلالوں کی دعوت میں حجاج نمازی داڑھی رکھنے والے مسلح پر کھڑے ہو کر امامت کرنے والے اور بڑے بڑے اکابرین سے اپنی نسبت کو جوڑنے والے کتوں کی طرح وفے سسٹم میں کھڑے ہو کر کھانے کھائیں گے منع کرنا تو دور کی بات صحابہ کرام نے عرض کیا انسانوں میں ایسا ماحول آئے گا کہ معروف کو امر بالمعروف کو ترک کر دیا جائے گا نہیں انل یعنی آپ نے فرمایا نہ صرف ترک کیا جائے گا بلکہ منکر کا حکم دیا جائے گا برائیوں کی تعلیم دی جائے گی بلائیوں سے روکا جائے گا صحابہ کرام کی حیرت کی انتہا نہیں رہی یا ایسے ہی تھا جیسے کہ آج اگر کوئی کہے کہ مرد بچہ پیدا کرے گا مرد اپنے بچے کو دودھ پلائے گا تو جتنی تعجب کی بات ہے کہ چاند آم دے گا چاند انڈا دے گا چاند جانور پیدا کرے گا اس سے زیادہ تعجب کی بات حضرات صحابہ کرام کے لیے تھی کہ انسان زندہ ہو اور مسلمان زندہ ہو امر بھی معروف نہ ہو اور نہیں من کرنا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے آج صدیق کی آنکھ ہوتی تو دیکھتی آج فاروق کی آنکھ ہوتی تو دیکھتی کیا تماشا ہے کیا مذاق ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے وسط یہ خیر امت آج کن بلاؤں کے اندر کن مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے حجام کی شاپوں میں داڑھی مڈا سے نوجوان نہیں ملیں گے آج فجر کے وقت جب حیال حیال الفلاح کی ندا لگائی جا رہی ہو گلیوں کوچوں کے اندر گھوم پھر کر دیکھیں کون مسلمان اٹھتا ہے وضو کرتا ہے اور حیال حیال الفلاح کا جواب دے کر کہتا ہے اصل تو خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و و وررتا نتختا بالخیر تو نے سچ کہا تو نے نیک کام کر دیا ورنہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا میں جہنم کا لہو پی لیتا میں جہنم کا پیپ پی لیتا اے معذم تیرا شکریہ اے بلال کے نائب تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا کتنے ہیں یہ کہنے والے کتنے ہیں یہ جواب دینے والے کتنے ہیں بسترے کو جو قوم نہ چھوڑ سکے آج اگر بدر کی دعوت دی جائے آج عہد کی دعوت دی جائے آج ہنین کی دعوت دی جائے آج افغانستان فلسطین اور کشمیر کے لیے بلایا جائے اپنے ماں اور بہنوں کی آبرو رکنے کے انتقام کے لیے ان کی عصمت اور آبرو کو بچانے کے لیے تو یہ کہیں گے کہ میری بیوی مجھے پیاری میری اولاد مجھے پیاری میرا کارخانہ مجھے پیارا قیامت کے دن سرور سرورکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے شہید دندان مبارک کے ساتھ حاضر ہوں گے خون رس رہا ہوگا اللہ پوچھے گا میرے محبوب یہ حالت آپ کی کیسی ہو گئی ہے آپ سے چاند شرماتا تھا آپ سے سورج شرماتا تھا میرے آقا فرمائیں گے آپ کے دین کے لیے میں قربان ہو گیا حضرت عمر فاروق زخمی حالت میں آئیں گے حضرت صدیق زخمی حالت میں آئیں گے حضرت عثمان زخمی حالت میں آئیں گے حضرت حمزہ کلیجہ چپا ہوا ہوگا دل کے ٹکڑے ہوئے ہوں گے اور جسم کے آگا کا ہر بنا ہوا ہوگا تمسیلی شکل کے اندر آئیں گے میرا اللہ پوچھے گا حمزہ دنیا میں کون سی چیز کی کمی تھی فرمائیں گے نہیں میرے محبوب کا دین اور تیرا قرآن اور تیرے محبوب کی سنت اور ان کی ادائیں مجھے پیاری تھی ایسی ہزار جسمیں ملتی مجھے ہزار جانیں ملتی میں قربان کر دیتا باری تالا اور ہم جائیں گے بیوی کو لے کر ہم جائیں گے جسم کے بنانے کو لے کر صبح میں پارکوں میں جا کر ایکسرسائز ہو رہا ہے فیٹ بڑھ گیا کولیسٹرال بڑھ گیا دمے کی بیماری آ گئی شوگر کی بیماری آ گئی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا پیروں کی فکر کرو آنکھوں کی فکر کرو دل کی فکر کرو جسم کی فکر کرو ان فکروں کے ساتھ آج ہماری زندگی ہو رہی ہے سب جائیں گے جسم میں لہو لے کر شہادت کا اور آج کا مسلمان جائے گا دواؤں کے انبار کے ساتھ سرجنوں کے ڈاکٹروں کی لیسٹ کے ساتھ فہرست کے ساتھ بیوی کی غلامی کے ساتھ اولاد کی غلامی کے ساتھ سب معاملہ الٹا پلٹا ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں کا استعمال اگر صحیح نہیں ہوتا ہے تو وہ نعمت انسان کے حق میں عذاب بن جاتی ہے کھانا نعمت ہے لیکن اگر اس کو بے وقت کھایا جائے ضرورت سے زیادہ کھایا جائے وہ سارے دیندار جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں داڑھی کے بارے میں سنت ایک مشت نماز کے بارے میں تکبیر اولا صف اول حج پیارا عمرہ پیارا اللہ کے کعبے کا دیدار پیارا حضرت سرد کو چھونا پیارا صفا بروا کے درمیان صحیح پیاری اللہ کے قرآن کی تلاوت بھلی اور دسترخوان میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے بندے نہیں شیطان کے بندے وہاں سنت کہاں چلی گئی وہاں کوئی سنت نہیں جسے نماز کا طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک لے جایا جائے انگلیوں کو اپنی اصلی حالت میں رکھا جائے ہتیلیوں کو قبلہ رخ کیا جائے اور سنا پڑھا جائے تعوت پڑھا جائے تسمیاں پڑھا جائے سری قرآت ہو جہری قرآت ہو سری قرآت کی مقدار ہے جہری قرآت کی مقدار ہے استنجا جانے کے یہ آداب ہیں ڈھیلا لینے کے یہ آداب ہیں تہارت کے یہ آداب ہیں کھانے میں مسلمان نہیں کتوں کی طرح دوڑ نہیں پڑتا مسلمان ولیمہ کرنے والا حلال حرام اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیسے تھا حضرت فاطر یہاں کوئی سنت نہیں مسجد میں آئے اللہ کے بندے اور شادی خانے میں جائیں شیطان کے بندے یہ منافقت نہیں ہے یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے کیا صرف اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے مسلمان اور بیوی کے پاس و چمبر اولاد کے پاس ہم کافر ہم کاروبار میں یہودی ہم شادی محل میں نسارا اور عیسائیوں کے بچے ان شادی محلوں کو جانے والا کرایہ لوٹ کر مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے پر استعمال کیا جاتا ہے آر ایس ایس پورے ہندوستان کے اندر ایسے نوجوانوں کا جال پھیلا رکھا ہے جو نوجوان دیکھنے میں ہینڈسم لگتے ہیں ماڈرن لگتے ہیں ایجوکیٹڈ لگتے ہیں ہر نوجوان کو لالچ دیا گیا کہ بے پردہ کتیا اور رنڈی کی شکل میں نکلنے والی کالجوں میں جانے والی کال سینٹروں میں جانے والی پڑھنے پڑھانے والی لڑکیوں کو وہ پھانسے اس کے جال کے اندر محبت کے جال کے اندر اور انہیں حرام کے نقطے سے حمل قرار داد دے دے اور کچھ کافر کا بچہ وہ جنے تو ایک ایک آر ایس ایس کے نمائندے کو دو ڈھائی لاکھ روپے انعام دیے کہاں سے آتے ہیں پیسے یہی شادی محلوں کے پیسے ان شادی محلوں کے پیسوں سے مسلمان اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے کوٹ سے کفر کے نسخے سے ڈھیڑوں چماروں کی اولاد پیدا کر رہا ہے یہاں مسلمان نہیں ہے کھانے میں بیٹھا نلڈے تک کھانے لگا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا پیٹ کے تین حصے کرو ایک حصہ ہوا کا ایک حصہ پانی کا ایک حصہ غذا کا یہ سنت نہیں ہے مسواک کی لمبائی ناپنے آ گیا تصویر کے دانے اور امامے اور پگڑی کی مقدار اور انگوٹھی کی تعداد ناپنے والے روٹیوں کو ناپنا بھول گیا کھانے کے نیوانوں کو ناپنا بھول گیا حضرت صدیق فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا پیاس لگی ہے پانی پیش کیا جائے پانی دیا گیا تو میزبان نے کہا یہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں صدیق وہ ہیں کہ سب جنت کو مانگتے ہیں اور جنت صدیق کو مانگتی ہے جنت کا ہر دروازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے اے ابو بکر تو میرے سے داخل ہو جا تم میرے سے داخل ہو جا شان کرتی ہے جنت صدیق پر ایسا صدیق پانی مانگا پانی میں شہد ملا کر دیا گیا جب آپ نے ایک گھونٹ لگایا رونے لگے رونے لگے فرمایا کہ قیامت کے دن کہیں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ صدیق تم نمازوں کا بدلہ پانے کے لیے آئے ہو روزوں کا بدلہ پانے کے لیے آئے ہو اور غار سور کے اندر ہجرت کے موقع پر نبی کی صحبت میں جو وقت گزارا نیکیاں مانگنے آئے ہو پانی مانگا تھا پانی کے ساتھ شہد مل گیا چلو دنیا میں تمہارا کہیں بدلہ تو نہیں مل گیا رونے لگے پانی میں شہد ملنے سے گھروں کی حالت کیا ہے ٹوائلٹ کی حالت کیا ہے شور میں کتنا پیسہ لگا ہے ماربل میں کتنا پیسہ ایک بلڈنگ کی طرف دیکھ کر ذرا حسرت کی نگاہ سے دیکھیے کہ اس بلڈنگ سے کیا کبھی کوئی جنازہ نہیں نکلے گا کبھی کوئی موتا نہیں نکلے گی کن تم فی اور میں مضبوط ترین بمبتوں کے اندر تم مقید ہو جاؤ اینما تکون و سکوم الموت آ کر رہے گی موت پنجا مار کر رہے گی نہ بلڈنگ پنا دے گی نہ اپارٹمنٹ پنا دے گا نہ ماربل پنا دے گا تاج محل نے تاج محل بنانے والے شاہ جہاں کو پناہ بھی بچایا نہیں لال قلعے نے بچایا نہیں وائٹ ہاؤس نے بچایا نہیں بڑے بڑے دیوار چین بنانے والوں کو دیوار چین نے نہیں بچایا نقلی سیمنٹ سے گھروں بنانے والوں کیا تم نہ اس سے بچ جاؤ گے آئے نوا سکون ایک مرتبہ کھڑے ہو کر دیکھو کیا یہاں بیماری نہیں آتی کیا یہاں کینسر نہیں آتا کیا یہاں پیٹ قدر نہیں آتا کیا یہاں بخار نہیں آتا کہاں کے مسلمان مسجد کے بازار میں جتنا ڈبا سکتے ہیں ڈباؤ جتنا قرض لے کر دھوکہ دے سکتے ہیں دیو بلکہ یہ داڑھی آئی ایس آئی کا مارک لے کر یہ پیشانی پر نماز کا گھٹا لے کر دیندار کا جو لقب ملا ہے حاجی کا جو لقب ملا ہے علامہ کا جو لقب ملا ہے مفتی کا جو لقب ملا ہے مولوی کا جو لقب ملا ہے جماعت کا جو لیبل لگا ہے خوب دھوکہ دو کافروں ڈھیروں چماروں کے مقابلے میں اتنا دھوکہ دو کہ وقت کا منہ جہل شرما جائے وقت کا منہ لہب شرما جائے وقت کا ادبا شرما جائے داڑھی کا اعتبار ختم کر کے رکھ دو پیشانی پر نماز کے گھٹے کا اعتبار ختم کر کر رکھ دو علامہ مفتی امام خطیق کا اور معذم نائب دلال کا وقار مجرو کر اتنا دھوکہ اتنا نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے جو نعمت جس جگہ پر جیسے استعمال کرنی ہے تب وہ نعمت ہے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور اولاد تمہارے دنیا کی زینت ہے یہ اولاد یہ مال اس جگہ پر رہے کشتی پانی میں چلتی ہے کشتی کشتی کی جگہ رہے پانی پانی کی جگہ رہے راحبت لیکن کشتی میں سوراخ لگ جائے اور پانی کشتی میں آ جائے وہی پانی جو باہر تھا تو رحمت وہی پانی جب اندر گیا تو آزاد المال والبنون زینت الحیات دنیا قرآن نے کہا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے زینت ہے کب مال مال کی جگہ رہے اولاد اولاد کی جگہ رہے بیوی بیوی کی جگہ رہے بیٹیاں بیٹیوں کی جگہ رہے اور جگہ پر نہ رہے انما اموالکم و اولاد کم فتنا قرآن نے کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنا ہے یا بنو لا تل ہی کم امال ذکر اللہ اے مومنو تمہیں غافل نہ کرے اللہ کے ذکر سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہم نے اس کا استعمال غلط کیا انہی نعمتوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تصویر کشی ایک نعمت بھی تھی آدمی یہاں پر رہے تاج محل کی تصویر دیکھ لے اللہ کے کعبے کی تصویر دیکھ لے گنبد قزرا کی تصویر دیکھ لے غریب حج کو جا نہیں سکا فقیر بیت اللہ کا دیدار نہ کر سکا اللہ نے نعمت بنائی تصویر دیکھ کر تو اپنا غم دور کر لے اب اس کا استعمال غلط ہوا پاکٹ میں بیوی کی تصویر موبائل میں بیٹی کی تصویر دیواروں پر ناچنے والے حرامزادوں کی تصویر گانے والوں کی تصویر اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ سخت ترین عذاب کا شکار ہوں گے یہ اور لوگ کہنے لگے علماء دیوبند کو بھی ہم نے چھوڑا نہیں فلاں جماعت اور فلاں تنظیم کو بھی معاف نہیں کیا دیکھیے علماء کرام کے اندر دو طبقے تھے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شروع کے اندر کتاب لکھی اور کہا کہ آج کے زمانے کے اندر جو تصویریں ہیں وہ تصویر تصویر نہیں عکس ہے جیسے کوئی آدمی تالاب کے کنارے گیا تو تالاب کے اندر اس کی پرچھائی پڑی جیسے چاند کی پرچھائی اور چاند کا ندی میں اور کنویں میں اور تالاب کے پانی میں دکھائی دیتا ہے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے شروع کے اندر انہوں نے زور یہ لگایا آج جو کیمرے سے موبائل سے تصویر لی جاتی ہے یہ وہ تصویر نہیں جو چودہ سو سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھی ایک طبقہ وہ تھا حالانکہ بعد میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دارلوم دیوبند سے فراغت کے بعد دارلوم دیوبند نے ان کا تقرر کر لیا بحیثیت مدرس اور معلم کے لیکن دارلین جومن کا شروع ہی سے یہ دستور رہا ہے کہ براہ راست ٹیچر نہیں بنایا جاتا معین المدرس یعنی مدرسوں کا مددگار ایک پوسٹ ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ تربیت پائے بچوں کو کیسے ہینڈل کرے سوال کا جواب کیسے دے کون سے فن کی کتاب کس طریقے سے پڑھائے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فراغت کے بعد جب میری عمر سولہ اٹھارہ سال کے قریب تھی تو مجھے معین المدرس کے پوسٹ پر تقرر کر دیا گیا انہی دنوں میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کے اندر ایک انقلاب بپا کیا مضمون لکھ کر کتاب لکھ کر کہ آج جو کیمرہ استعمال کیا جاتا ہے ویڈیو کرافی کی جاتی ہے اور جو تصویر لی جاتی ہے یہ وہ تصویر نہیں جس کی ممانعت حدیث کے اندر آئی اور جس کی ممانعت کلام پاک کے اندر آئی جو اللہ کی تخلیق کے مشابے ہے پورے ہندوستان میں کیا پورے عالم کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت تاری ہو گئی بھائی تصویر حرام تھی سب سمجھ رہے تھے یہ کہاں سے شوشہ نکل گیا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت دارال دیوبند کے جو بڑے بڑے اکابرین تھے ان اکابرین نے مجھے کہا کہ اس مضمون کا میں جواب دوں کہ انہوں نے جو تصویر کو حلال قرار دیا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت سلیمان ندوی کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتا تھا مدرسے کی چار دیواری میں تھا مجھے پتا نہیں تھا کون سا عالم پہاڑ کی ٹکر کا ہے ہمالیہ کی ٹکر کا ہے کون سا عالم متوسط ہے کون سا عالم نیچے مقام کا ہے بس ایک سوال تھا ایک چیلنج تھا اور بڑوں کا حکم تھا آج بھی حضرت کی کتاب مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے احکام پوری دنیا کے اندر پڑھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں جو حضرت مولانا سید سلیمان نظیر رحمت اللہ علیہ کے سوال کے جواب کے اندر تفصیلی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا حضرت جب آگے بڑھے اور حضرت سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے مقام کو پہچانا فرمانے لگے اس وقت تو مقام کو نہیں پہچانا تھا اور حضرت جب حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے رجوع ہوئے اور آپ کے سلسلے میں آئے تو آپ نے اپنے ارادے کو اپنے مسلک کو اور تصویر کے سلسلے میں جو نظریہ تھا اس نظریے کو آپ نے چھوڑ دیا کتاب پڑھنا آسان ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ہمارے اکادمین کے کئی اخبار ایسے ہیں جس کو انہوں نے شروع زمانے میں کہا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اس قول سے الگ ہو گئے اس فتوے سے الگ ہو گئے جب تحقیق یہ تھی حضرت مولانا سید سلیمان نبی رحمت اللہ علیہ کی کہ یہ تصویر عکس ہے انہوں نے مضامین لکھے کتاب لکھا اور اپنا نظریہ جمانے کی کوشش کی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی اور آپ کے سلسلے میں آئے حضرت مولانا سلیمان نبی رحمت اللہ علیہ نے نظریے کو تبدیل کر لیا اب اگر کوئی مولانا سلیمان ندوی کی پہلی تحریر کو پڑھے تو کہنے لگے گا کہ حضرت نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو اسی لیے شروع سے لے کر آخر تک کسی تحریر کے لکھنے والے معلوم اور مصنف کے بارے میں تفصیلی معلومات نہ ہو اس وقت تک ان کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اخبار جن کو ہمارے اکابرین نے مرجو آتے امام ابو حنیفہ لکھا ہے یعنی بیس یوں اقوال وہ تھے اب تک کی تحقیق کے مطابق آپ نے یہ فیصلہ سنایا اور آپ نے یہ فتویٰ شادی فرمایا لیکن جب بعد میں تحقیق ہوئی تو آپ نے پہلے قول سے رجوع کر لیا تو حضرت مولانا سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے علماء کرام کا ایک طبقہ ہے ہم اس طبقے کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ علماء کرام جو کل تک تصویر کے بارے میں دن کے اجالے میں ڈٹ کر یہ کہتے تھے یہ گناہ کبیرہ ہے علماء کے دو طبقے جو حلال کہتا تھا ہم اس کے بارے میں وہ آج بھی حلال کہتا ہے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں بعض غیر مقلدین ہیں اہل بعض بعض اہل عرب ہیں واوی تحریکی سے متاثر لوگ ہیں ہر مین شریفین کے اندر کیمرا لگا ہوا ہے اذان نشر کی جاتی ہے ویڈیو کے ساتھ نماز نشر کی جاتی ہے ویڈیو کے ساتھ تصویروں کے ساتھ ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ وہ علماء جو کل تک ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہا کرتے تھے کہ تصویر گناہ کبیرہ ہے آج ان کے پاس کیا وہی آ گئی آج میلاد کے جلسوں میں آج اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں آج گلی کوچوں کے اندر میڈیا اگر آ جاتی ہے وہ میڈیا کی مجبوری ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جمیت علماء کا بامبئی کے اندر ایک بڑے میدان کے اندر اس کا سالانہ اجلاس ہوا اس اجلاس کے اندر میں شریک تھا میڈیا آ چکی تھی اور بنگال کی ممتا بنرجی اسٹیج پر تھی اور لاکھوں کا جم غفیر ٹھائی ٹھائی مارتا ہوا عوام کا سمندر وہاں مجمے کے اندر موجود تھا کیمرہ کشی کی جا رہی تھی ایک آدمی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مجمے کے اندر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت کل تک آپ اس تصویر کو حرام قرار دیتے تھے کل تک غیر محرم کی ملاقات اور اسے پاس میں بٹھانے کو حرام قرار دیتے تھے یہ ممتا بنرجی محترمہ آج آپ کے بغل میں کیسے آ گئی آپ کے اسٹیج پر کیسے بیٹھ گئی یہ کیا مرے کا حکم کیا نیا نازل ہو گیا کیا جبرائیل امین آپ کے پاس آ گئے چیختا ہوا چلاتا ہوا اسے برداشت نہ ہو سکا یہ گناہ کبیرہ دیکھ کر اور اسے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع کھڑا ہو گیا میں آئینی شاہد ہوں اس مجمع کا حضرت مولانا عبد العلیم فاروقی دامت برکات جو اس وقت حضرت مولانا مدنی دامت برکات ہم کے علماء کے جنرل سیکرٹری ہیں موخی کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مائک کو سنبھالا اور فرمایا کل بھی ہم اللہ کی قسم انہوں نے یہ بات کہی کل بھی ہم تصویر کو حرام کہتے تھے آج بھی ہم تصویر کو حرام کہہ رہے ہیں مرتے دن تک ہمارا نظریہ یہی ہے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کا جو اس وقت جمعیت کے اور دارلوم دیوبند کے مائنان ہستیاں تھیں انہوں نے ترجمانی کی اور وہ علماء کرام وہاں پر موجود تھے ہم حرام کہہ رہے ہیں لیکن میڈیا اس ہندوستان کی مجبوری ہے ہم نے ان کو بلایا نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ ہم نے ان کو دعوت دے کر بلایا ہے آپ جو سزا دیں گے گے ہم مان لیں گے ٹھیک ہے اس وقت تک یہ مسئلہ تھا کہ میڈیا کو نہیں بلایا گیا تھا میڈیا خود آ جانے سے مسئلے کا دوسرا رخ پیدا ہو جاتا تھا آج خود یہ جمیت والے یہ دارمنگ دیوبند کے وہ اساتذہ جنہوں نے کل یہ بات اسٹیج پر کہی تھی کہ حرام تھی حرام ہے حرام رہے گی آج اپنے کیمروں کے ساتھ اپنے نمائندوں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ہاتھ کے اندر موبائل دیکھ کر اور آئی فاٹ دیکھ کر ویڈیو گرافی کروا رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں حضرت مولانا سلیمان نظیر رحمت اللہ علیہ کی جماعت جو کل بھی پرانی کتابوں کو پڑھ کر حلال کہتی تھی اور ان کا نظریہ الگ تھا ہم ان کی مخالفت نہیں بلکہ اس شہر بنگلور کی جامع مسجد سے جہاں اصلاح معاشرہ کی تحریک چلی اور اس کے سولہ نکاتی پروگرام بنے اگر آپ کے پاس اصلاح معاشرہ کی تحریک کا کوئی پمفلیٹ ہو یا کہ بنگلور کی سٹی جامع مسجد کے دفتر کے اندر اس وقت جب یہ تحریک چند نوجوانوں کے طاقت اور قوت کے بل بوتے پر اللہ سے مانگ کر شروع کی گئی تھی اس کے اندر کئی باتیں تھیں کہ لڑکی والوں کی ضیافت نہیں ہوگی مسجد کے اندر نکاح ہوگا سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا اور مرد اور عورت ایک جو ہے اجتماع گاہ کے اندر شادی محل کے اندر جمع نہیں ہوں گے سولہ پینٹس تھے ان پینٹس کے اندر ایک پینٹ یہ بھی تھا کہ ویڈیو گرافی نہیں کی جائے گی تصویر کشی نہیں کی جائے گی جو لوگ کل اصلاح معاشرہ کی تحریک کے اندر جنہوں نے سولہ نکاتی پروگرام کے اندر اس نمبر کو داخل کیا تھا آج ان کی کیاسٹ پر آج ان کی سیڑھی کے کور پر کیوں بندر نما تصویر شاعری ہو رہی ہے جب اصلاح معاشرہ کی تحریک نازل ہوئی کیا جبرائیل نے آ کر منع کیا تھا اب جب آج تمہاری کیسٹ میں تمہارے اجتماعات کے اندر اور تمہاری میلاد کی محفلوں کے اندر تمہارے بیان کے ربن کاٹنے کے وقت ہم جو ہے بریلوی جو فوتحا کو جائز قرار دیتے ہیں ان سے ٹکر نہیں غیر مخلف جو سینے پر ہاتھ باندھ کر آٹھ رکعت تراوی پڑتے ہیں ان سے ٹکر نہیں کیونکہ یہ ان کا نظریہ ہے بلکہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کل جب وہ دوسروں کو کہتے تھے تمہارے شادی خانوں میں تصویر ہے حرام تو آج تم گورنر کے ساتھ بیٹھ کر آج تم اجتماعی شادیاں کر کر کیسے آج تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہے کیسے تمہارے لیے حلال ہو گئی یہ حدیث کہاں گئی کہ قیامت کے دن سرور کونین آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت ترین عذاب دیا جائے گا اس وقت یہ روایتیں تمہیں یاد تھی اس وقت کلام پاک کی آیتیں یاد تھی اس وقت حدیث کی تحریریں اور وعیدیں یاد تھی آج ہر آئے دن اخبار کے اندر کسی امیر کی تصویر کسی مفتی کی تصویر یہ وہی امیر تھا یہ وہی مفتی تھا یہ وہی سٹی جامع مسجد کا امام حرام جو کل تک حرام قرار دے رہا تھا آج کیسے حلال ہو گیا یہ سوال ہے ہمارا اگر کل تم حلال قرار دیتے فاتحہ کو کل تم حلال قرار دے رہے تھے کل تم گیارہویں کے کھانے کو حلال قرار دے رہے تھے کل تم جو ہے جہری دعا کو حلال قرار دے رہے تھے کل تک تم فاتحہ کو عرص و قوالی کو جانے کو حلال قرار دے رہے تھے تمہارا مسلک جمہوری مسلک تھا چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا تھی ہم اس سے بحث نہیں کر رہے ہیں آج بھی ابھی بھی اس وقت جمعہ کی نماز پڑھ کر سٹی کی جامع مسجد کے امام سبیل و رشاد کے امیر شریعت کو اب فون کر کر پوچھیں میری بیٹی کی شادی ہے میرے بیٹے کا ولیمہ ہے میں ویڈیوگرافی کرنا چاہتا ہوں میں تصویر پکڑنا چاہتا ہوں حلال ہے حرام ہے دو ٹوک میں جواب دیں اور واحد جملے میں جواب دیں وہ یہی کہیں گے حرام جب حرام ہے آپ کی جناب والا اخباروں میں تصویر کیسے آ رہی ہے لوگ کہنے لگے حضرت خود تصویر نہیں دیتے پکڑنے والے پکڑ لیتے ہیں عزت لوٹنے والا لوٹ لیتا ہے کیا تم اپنی ماں کو حوالے کر دو گے بیٹی کو حوالے کر دو گے لوٹ رہا ہے وہ وہ جنسی جنونی بھیڑیا ہے تمہاری بیٹی کی آبرو لوٹنا چاہتا ہے وہاں تمہاری بیٹی کی آبرو پیاری اور اللہ کی صفت پیاری نہیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر تصویر منع کیوں ہے تصویر اس لیے منع ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ذاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ صفاتی نام ہیں اللہ کے ذاتی ناموں کے اندر وہ اللہ الخالق الباری لہ الاسماء الحسن کلام پاک کا قسمی اللہ کا تارا سورہ حشر کی آخری آیتیں اس میں اللہ نے فرمایا وہ اللہ الخالق الباری المصور المصور اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کی تجویز تیار کرنا کام کرو نقلی نوٹ بنا کر دیکھو نقلی پاسپورٹ بنا کر دیکھو نقلی راشن کارڈ بنا کر دیکھو نقلی کتابیں جو برانڈڈ کتابیں ہیں سیڑیاں ہیں بنا کر دیکھو ہندوستان کا قانون مواقع کرتا نہیں کرتا پکڑتا نہیں پکڑتا ضرور مواقع کرتا ہے اور ضرور پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہ اختیار کرنا اس کی تخلیق کی نقالی کرنا کیا اللہ کی ذات کی توہین نہیں ہے وہ اللہ الخالق الباری وہ پیدا کرنے والا ہے وہ تصویر بنانے والا ہے وہ شکلیں دینے والا ہے ہمارے علماء نے کہا کہ تصویر بنانے والا تصویر بنا کر خدا کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے کتنے مسلمان جب مصیبتیں عام ہوتی ہیں گنا عام ہوتا ہے تو گنا کا احساس ختم ہو جاتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم پڑھ رہے تھے مدرسے کے اندر بنگلور شیواجی نگر کی جو ہری مسجد ہے اس مسجد میں ایک امام صاحب تھے ابھی بھی ہیں وہ لطائف جوک وغیرہ سنتے ہیں سناتے ہیں خوب مسجد میں ٹھٹا ہوتا ہے مذاق ہوتا ہے تیری اماں کی آبرو لٹے ہنسنا ہسانا یاد آئے گا تیرا گھر لٹے ہنسنا ہسانا یاد آئے گا جس قوم کے سامنے فلسطین ہو جس قوم کے سامنے سو ہو جس قوم کے سامنے سو ڈان ہو جس قوم کے سامنے افغانستان کے دیکھتے انگارے ہو نئی خبر یہ آئی ہے ہیومن رائٹس والوں نے کشمیر کے اندر ڈھائی سو ایسی قبروں کو دریافت کیا ہے قبر ایسی اڑائی سو قبریں ہیومن رائٹس والوں کو ملی ہیں کہ ایک ایک قبر کے اندر سینکڑوں نوجوانوں کو سینکڑوں مردوں عورتوں کو نوجوانوں کو لڑکیوں کو آمرو لوٹ کر ان بچیوں کی گولیاں مار کر انہیں اس اجتماعی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ان کے گھر والے آج بھی تلاش میں ہے میرا بیٹا آئے گا کوئی ماں اپنی بیٹی کی تلاش میں جس کے سامنے کشمیر کا مسئلہ ہو ہنسے گا جس کے سامنے فلسطین کا مسئلہ ہو وہ ہنسے گا جس کے سامنے ابو غریب کی جیل ہو وہ ہنسے گا جس کے سامنے گوان کا نام وی کی جیل ہو اور اس کے کارنامے ہو وہ ہنسے گا جس کے سامنے امت کے نوجوانوں کی تڑپتی لاشیں ہو مچلتی روحیں ہو کیا وہ ہنسے گا ہنسائے گا آج کون سے اماموں کو کون سے بیانوں کو مزہ ملتا بھائی فلاں گئے جگہ گئے تو ایمان بننا جمعہ میں بنتا ہے ہوٹل سے کھانے کے بعد چٹکارے رہتے نہیں رہتے جمعہ میں جانے کے بعد کچھ روح کے اندر کچھ ایمان کے اندر حرارت پیدا ہو یہ بیان بیان ہے یہ جمعہ جمعہ ہے صحابہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جمعہ ایسا نہ ہوتا کہ خطب جمعہ کے اندر سورہ قاف کی تلاوت نہ فرماتے اور سورہ قاف کی تلاوت فرماتے ہیں صحابہ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک کے لیے ہمارے ایمان کا انجیکشن ہمیں دے دیا جاتا ہم گناہ کے قریب نہیں جا سکتے سور کاف یاد آ جاتا ہم غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دے سکتے سور کاف یاد آ جاتا جہنم کی یاد تازہ ہو جاتی یوم علی جہنم یوم نقول علی جہنم حلیم طلاق و تقول حلم مزید جس دن ہم کہیں گے جہنم سے اے جہنم کیا تو بھر گئی تو جہنم کہے گی نہیں اللہ میں نہیں بھری میں نہیں بھری داڑی منڈے سے بھرا جائے گا بے نمازیوں سے بھرا جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہے ساری کائنات اللہ کی ساری مخلوق جنت میں جائے گی آدم کے سارے بچے جنت میں جائیں گے ایک آدمی کو چھوڑ کر حضرت آدم کہتے ہیں کہ شاید میں وہ ہوگا جو جہنم میں جاؤ گا فاروق کیا گنا کیا تھا تم نے آپ سوچے کہ آپ کے بارے میں کہا لکانا بادی وہ تھے کہ نبوت ملتی تو آپ کو ملتی رسالت ملتی تو آپ کو ملتی ہمارے اعمال ہمارے نواز ہمارے رویے ہمارے معاملات ہماری شادی بیاہ کی زندگی ہماری فرادی ہماری اجتماعی زندگی اور بھروسہ کہ ماں بنا الموت آئے گا تو جنت کی حروں کے ساتھ آ کر ہمیں لے جائے ہم مرتے سیدھے جنت میں گی کیا داڑھی بڑھانے والا کمر کا انکار نہیں کر رہا ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا کیا جمعہ میں دیر سے آنے والا آخرت کا ممکن نہیں ہے اس زمانے میں دو چیزیں صاف تھی ایک ایمان صاف تھا ایک کفر صاف تھا ابو جہل کھلے طور پر اس نے کہہ دیا تھا کہ بھائی کافر ہوں آج داڑھی والوں کی شکل میں کفر آ رہا ہے آج کل پڑھنے والوں کی شکل میں بے ایمانی آ رہی ہے آج ایمان والوں کی شکل میں منافقت فقط آ رہی ہے اعتماد کرے تو کس پر کرے بھروسہ کرے تو کس پر کرے ایمان کہاں ہے اعتماد کہاں ہے بھروسہ کہاں ہے آج چڑھتے سورج کی پوجا نہیں ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا ایسا شخص کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ کہے سارے لوگ جہنم میں جائیں ایک کو چھوڑ کر فرماتے ہیں شاید ایک وہ میں ہوگا جسے اللہ جہنم میں ڈالے ہر گناہ کر کر ہر سغیرہ کبیرہ کر کر ہر خدا رسول کی نافرمانی کر کر کیا ہمارے دل میں کبھی یہ خیال آئے اب تک کی زندگی میں ہم نے ایمان کے لیے کیا بنایا اسلام کے لیے کیا بنایا ابھی جمعہ کی نماز کے بعد چپل پہننے سے پہلے اگر ملک الموت آ جائے دو ہزار بارہ کے بارے میں قیاوت کے سلسلے میں کہا جائے کہ پیشنگوئی ہو میں تو کہا وعدہ کیا کہ اس کی تحقیقات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹی وی کے ہر خبر پر ہی مان لانے والے ایک نچیا ایک رنڈوا ایک رنڈی اگر ہاتھ میں صابن لے کر وہ کہتا ہے یا کہتی ہے میرے سندر پنے کا راز یہ صابن ہے تو تیرے گھر میں وہ صابن آ جاتا ہے ایک نوچنے والا حرام زیادہ ہاتھ میں ٹوتھ پیسٹ لے کر یہ کہتا ہے میرے دانتوں کی چمک کرا یہ ٹوتھ پیسٹ ہے تو تیرے گھر میں وہ آ جاتا ہے ایک ہجڑا کرکٹ کھیلنے والا پاؤں کی زندگی برباد کرنے والا پاؤں پر جمعے پر لگانے والا سٹے پر لگانے والا اللہ ایسی زندگی ہے کہ آج انل امبانی نے دنیا کی ایک پارٹی کا انوکھا ریکارڈ قائم کیا کہ ایک کرکٹر کے کرکٹ کے میدان کے اندر بیس سال پورے ہو گئے اس نے وہ عجیب و غریب پارٹی دی کہ گنیش بک کے اندر ورلڈ ریکارڈ کے اندر وہ اپنا ریکارڈ درج کرانے جا رہا ہے جس نے قوم کو سٹے پر لگایا جس نے قوم کو جوڑے پر لگایا جس نے نوجوانوں کی قیمتی زندگی اسکرین کے پیچھے کر دی ایک روپے کا نفع نہیں جس سے کروڑوں کے املاک تباہ ہوئے کارخانے تباہ ہوئے تجارتیں ضائع ہوئی اے اللہ یہ کون سا وقت دیکھنے کو آ رہا ہے آج اسے پارٹی بھی میں نے کہا امبانی ہمارے مسلمانوں میں بھی مسجد میں معذم جب پرانا ہو جاتا ہے اور اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں مسجد کی قدیم عمارت کو ڈھا کر جدید عمارت بنائی جاتی ہے ہمارا مسلمان بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کرتا ہے ہماری مسجدوں کے اندر جوانی سے امام محرم اور ممبر کو سنبھالتا ہے مسجد کی آئے دنوں کے ساتھ توسیع ہوتی ہے اس کی لائٹنگ کی جاتی ہے اس کے حمف میں لگائے جاتے ہیں شیٹ کی مسجد مولڈنگ کی مسجد سے چار منزلہ عمارت بیت المقدس کی طرح مسجد بنائی جاتی ہے مسجد نبوی کی شکل بنائی جاتی ہے ہمارے یہاں بھی ریکارڈ ہے کہ اس امام کو دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے یہ کہہ کر اس نئی مسجد میں ٹوٹے ہوئے دانتوں کے امام کی ضرورت نہیں پھنسے ہوئے آواز کے معذم کی ضرورت نہیں بیس سال کے ہونے پر تم نے وہ پارٹی دی کہ ورلڈ ریکارڈ کے گلیز بک کے اندر وہ ریکارڈ آنے کے لائق ہو گیا ہمارا مسلمان وہ ریکارڈ قائم کرتا ہے ساری زندگی جن موتاؤں کے حسن دیتا رہا جن کے گندے کپڑے اتارتا رہا وہ امام جو جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ماں اور باپوں کے لیے کہتا رہا اللہ حینا و میتنا و شاہی اے اللہ میں ہاتھ اٹھا کر رشتے حلال پیٹ میں ڈال کر کہتا ہوں اس کی اور زندوں کی اور مردوں کی مغفرت کر دینا دگان کو صبر جمیل دے دینا جو تیس تیس اور چالیس چالیس سالوں تک قوم کی نمازوں کو خدا کے عرش تک پہنچاتا رہا امبانی ہمارے قوم کے سدور ہماری مساجد کی کمیٹیاں بھی ریکارڈ کرتی ہیں کہ ان کو بیٹوں کے ٹکڑوں پر پلنے پر مجبور کر دیتی خلیل تنخواہ میں جب پیٹ نہیں پلتا تو وہ جائیداد کیا بنائیں گے کم تنخواہ میں جب گزارا نہیں ہوتا وہ اپارٹمنٹ کیا بنائیں گے اور جب آواز کم ہو گئی دانت ٹوٹ گئے عمر کھسک گئی تو کہتی ہے ایک نئی کمیٹی آ کر اس نئی مسجد کے تم لائق نہیں ایک نوجوان اور ایک جلیب ایک عالم ایک قاری ایک مٹی کی ضرورت ہے پھر اولاد اور دامادوں کے ٹکڑوں پر پلنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ یعنی انل امبانی کو تم اپنی تاریخ تم کیا تاریخ بناؤ گے بیس سال کرکٹ میں رہ کر تم نے کیا تاریخ بنائی ہماری تاریخ یہ ہے گلی کوچوں کی تاریخ یہ ہے بوڑھے امام کی حالت کیا ہے بوڑھے معذینوں کی حالت کیا ہے اور شادی خانے کے اندر سخاوت کا عالم اگر کتا ملے تو کتا کاٹ کر اس کا کباب بنا دے اور گوار سیئر بنے اس کے شیخ بنا دے گھر کی ٹھنڈی کو اور چہلوں کو پھر دیکھو اور جو تمہارے موتاؤں کو غسل دے اور جو تمہاری نمازوں کو عرش تک پہنچائے بیس سال تک کرکٹ میں رہنا اس نے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا سوائے سٹے کو بڑھایا کو بڑھایا اسٹوڈنٹس کی تعلیم کو بیکار کیا کارخانوں کے کاروبار کو ٹھپ کیا میاض جب چلتا ہے گلی کوچوں کے اندر شہر کے اندر کرفیو کا سما ہو جاتا ہے کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے کروڑوں کا امت کا قوم کا نقصان ہوتا ہے ملک کا دیوالیاں نکل جاتا ہے آج اسے سمان دیا جاتا ہے آج اسے اوارڈ دیا جاتا ہے انیل امبانی ہم بھی اوارڈ دے دیتے ہیں ہم بھی اپنے کو اپنے اماموں کو سوکھی روکی ڈوٹی کے ٹکڑوں پر پلنے پر مجبور کر دیتے ہیں کاروں میں پھرنے والے ایما اور موزمین کو ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل دے دیتے ہیں ان کے دامادوں اور ان کے اولادوں کے ٹکڑوں پر ذلت کی زندگی گزارنے پر ہم بھی مجبور کرتے ہیں یہ ہے ہماری قوم کی حالت اور شادیوں میں کوئی کبھی نہیں دعوتوں کے اندر کوئی کمی نہیں میں یہ عرض کر رہا تھا گناہ جب عام ہوتا ہے گناہوں کی قباحت دلوں سے نکل جاتی ہے گناہوں کی شناخت نکل جاتی ہے اس جوکر امام کے بارے میں ہری مسجد کے اندر وہ امام تھے اسی چاندنی چوک روڈ کے اندر نذیر ریڈیو نام کی ایک دکان آج ہے یا نہیں میرے علم میں نہیں کافی برسوں تک وہ ریڈیو کی دکان بڑی مشہور تھی دور دراز سے لوگ لا کر اپنی ریڈیو مرمت کرواتے تھے ایک مرتبہ اس مسجد کے امام اس ریڈیو کی دکان میں بی بی سی کی نیوز سننے کے لیے چلے گئے تو پھر مسجد کی کمیٹی کی بیٹھک ہوئی امام صاحب نماز پڑھانے والے جمعہ کا بیان دینے والے ریڈیو سن لیے اب بحث ہونے لگی خدا جانے اس جرم کی پاداش میں ان کو نکالا گیا یا عہدے سے سبک دوش کیا گیا یا باعزت ان کے استفاق کو قبول کیا گیا آگے کا علم مجھے نہیں لیکن وہ لوگ موجود ہیں کہ جب ان کے ریڈیو سے خبر کے سننے پر ایک پورے بنگلور کے اندر چرچا ہوا کہ مسجد کا امام بھی ریڈیو سنتا ہے آج کون سے امام کے گھر کے اندر ڈش اینٹینا کا کلیکشن نہیں ہے آج کس موبائل کے اندر ننگی تصویریں نہیں ہیں آج کون سے جو ہے سیٹ کے اندر یہ فلم نہیں ہے عام ہوا گناہوں کی قباہت اتنی نکلی اتنی نکلی کہ بخاری پڑھانے والا امامت کرنے والا ان حدیثوں کو بھلا بیٹھا مسلمان اس کی قباحت کو اپنے دلوں سے نکال بیٹھا کیا آج مسلمان تصویر کا کام نہیں کر رہا ہے جو چیز شریعت میں حرام ہے اس کا لینا حرام ہے اس کا دینا حرام ہے اس کی دلالی حرام ہے اس کی قیمت حرام ہے تصویر کا بنانا حرام تصویر کا بیچنا حرام وہ کپڑے وہ ٹی شرٹ جس کے اندر رنڈیوں کی تصویریں آتی ہیں جس کے اندر ناچنے گانے والوں کی فوٹو آتی ہے وہ بنانا حرام وہ رکھنا حرام وہ بیچنا حرام وہ خریدنا حرام اور اگر بیچا گیا تو اس جو ہے قیمت سے دعوت اگر کوئی مسلمان کھاتا ہے چالیس دنوں تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی یہ پکا فیصلہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے آج لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کپڑوں کو بیچے بغیر ہمارا کاروبار نہیں ہوتا ہندو گاہک بھی آتا ہے یہودی بھی آتا ہے عیسائی بھی آتا ہے اپنے پرائے بھی آتے ہیں یہ ہندوستان کوئی دار اسلام نہیں ہے یہ ہندوستان کوئی ملا عمر کا گاؤں نہیں ہے یہ اسامہ کا گاؤں نہیں ہے یہ تو سیکولر ملک ہے کرنا پڑتا ہے سنو کرنے پڑنے والوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں میرے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کرنے لگے میرا پیشہ ہی یہی ہے کہ میں تصویر بناتا ہوں اور بیچتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا قریب آئیے راوی کہتے ہیں وہ قریب آئے فرمایا کہ اور قریب آ کر میرے قریب بیٹھ جائیے دوسری مرتبہ قریب کیا تو دوسری مرتبہ قریب اتنے ہوئے کہ ان کے گھٹنے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے گھٹنے دونوں کے گڑ مل گئے تیسری مرتبہ راوی فرماتے ہیں کہ ان کو فرمایا کہ اور قریب ہو جائیے وہ اور قریب ہو گئے فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ پوچھنے والے کا کان اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے منہ میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ گیا تھا اتنے قریب ہو گئے تھے دونوں فرمانے لگے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کہ جن لوگوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں تمہارے موبائلوں کے اندر آج اگر شیر کی تصویر ہے آج گیدڑ کی تصویر ہے آج فلم میں کام کرنے والے ہلڑوں کی تصویر ہے اور کرکٹروں کی تصویر ہے اور میدان کرکٹ کے میدان میں اتل پتل کرنے والے اور دوڑنے والے دیوانوں کی تصویر تصویر ہے سنو اور کرنے کرنے والے والے تصویروں کا وہ کیلنڈر جن میں تصویر ہو وہ کپڑے جن کے اندر تصویر ہو وہ دکان جس کے اندر مجسمے تصویر منڈی کے ساتھ رکھے گئے ہوں کان کھول کر سنیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میں نے ان کانوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ کی قسم جن کی تصویریں دنیا میں تو نے رکھی اور بنائی یا استعمال کیا جہنم میں جب تجھے ڈالا جائے گا جن کی تصویریں بنی جس لیلا کی جس محبوبہ کی تصویر تو نے بنائی جس ماں کی تصویر تو نے بنائی اور جس باپ کی تصویر تو نے بنائی جن ماں اور بہنوں کی تصویر تو نے بنائی بنائی اور جس رنڈیوں کی تصویر تو نے بنائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے ان کانوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کی شکلیں بنا کر ماں کی شکل بنا کر لیلا کی شکل بنا کر رنڈی کی شکل بنا کر کتے سور کی شکل بنا کر جن جانداروں کی تصویریں تو نے بنائی ان کو شکلیں دیں گے اللہ اور آگ کی شکلیں دیں گے اور وہ تجھے جہنم میں جہنم کے عذاب کے علاوہ تجھے کاٹنے کا مارنے کا کام ان کے سپرد کیا جائے گا ہے کوئی مسلمان اس سے بچنے والا کوئی اس کو گنا سمجھنے والا میں نے کہا کہ جیسے کتا حرام سور حرام شراب حرام مرے ہوئے باپ کا پاخانہ پلیٹ میں ڈال کر پانی پوری کے کھانے کی طرح حرام اس میں کوئی شک نہیں کوئی دو رائے نہیں میں اللہ کی عزت و جلالت کی کیا ہو گیا نکلو جمعہ کی نماز کے بعد دارلوم کے وہ اساتذہ علماء کے وہ ذمہ داران جو فوٹو کے اندر آتے ہیں تصویر کے اندر آتے ہیں میڈیا کے اندر آتے ہیں میرا چیلنج ہے آپ فون کر کر پوچھو وہ یہی کہیں گے کہ تصویر حرام ہے تو پھر جب حرام ہے آپ جناب والا کیوں آتے ہیں یا آمنو لیما وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو تمہارے قول اور تمہارے عمل کے اندر جائے دنیا بھاڑ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیخ الحدیث نے یہ کام کیا شیخ التفسیر نے یہ کام کیا امیر نے یہ کام کیا غریب نے یہ کام ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تو یہ کہے گا المیاتی نبیر کیا تمہارے پاس میرا کلام ڈرانے والا نہیں آیا میرے محبوب کی حدیثیں نہیں آئی اللہ نے یہ نہیں دیکھے گا کہ تمہارا امیر کیا کیا تمہارا امام کیا کیا تمہارا غریب کیا کیا تمہارا بڑا کیا کیا تم آئندہ سے احتیاط کرو وہ تصویریں جو ماؤں کی تم نے نکالی اسے آگ لگا دو یہ زیادہ دنوں چلے گی نہیں آپ پہچانتے ہیں اپنی ماں کو اگلا جنریشن جو آئے گا ارے کون سی بڈھی کی فوٹو جو ہے میرا بابا لے لے کو پھرتا وہ پھاڑ دے گا بیکار ہے اس سے کوئی عزت نہیں اس سے کوئی جو ہے آپ کا مقام نہیں بڑھے گا بلکہ آپ اپنی ماں کو عذاب دینے میں معاون ہوں گے اپنے باپ کو عذاب دینے میں معاون ہوں گے حدیث میں آتا ہے روایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما تھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلاط وسلام تشریف لائے ماؤں کے ساتھ کیا ویوہار کرتے ہو سلوک کرتے ہو باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو زندہ پنے میں تم نے کوئی نیک نام نہ کیا ہو نیک کام نہ کیا ہو احسان نہ کیا ہو اس باپ کی تڑپتی روح پر رحم کرو اس ماں کی مچلتی روح پر رحم کرو اس کا ایڑیا رگڑنا تمہیں دکھائی نہیں دیتا اس کا مچلنا اس کا آنکھوں پر سرخ دورے پڑنا اور اس کے منہ کی کیفیت بدلنا کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رحم کرو اللہ کے واسطے رحم کرو ہر جانور اپنی ماں کی عزت کرتا ہے مسلمان ہو آخا کی امت ہو اپنی ماں پر رحم کرو اپنے باپ پر رحم کرو فرماتے ہیں جبریل امین علیہ الصلاط وسلام تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے اللہ کے حبیب پاک آخائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل اندر کیوں نہیں تشریف لاتے حضرت جبرائیل امین علیہ صلاط وسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا دل کی کھڑکیاں کھول کر دماغ کے تالے نکال کر بھیج کر غور و فکر کے ساتھ سنو فرماتے ہیں میں اور ہم فرشتے یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل میں اور ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصویر ہو جس گھر کے اندر کتا ہو جس کے اندر پیشاب وغیرہ کھلا رکھا ہوا ہو اور جس گھر کے اندر ناپاک انسان ایک وقت کی نماز کو ٹلا کر رہتا ہو تو مسلمانوں کے گھر گھر کی بات ہے صاحب فجر میں نہائیں گے نزلہ نہیں ہو جائے گا جب تک سورج آئے گا نہیں اور تیز پیشوائے چھوڑے گا نہیں مسلمان پر غسل لازم نہیں ہوتا تحجد جنابت کی حالت میں فجر جنابت کی حالت میں اشراق ناپاکی کی حالت میں اور چاش کسی حالت میں اب زوال کے قریب ہوا یہ میم صاحبہ اٹھتی ہیں اور یہ ان کے غلام ان کے لیے پانی گرم کر کر تولیا حمام میں رکھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جبر امین علیہ السلاط والسلام نے کہا میں اور ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں ناپاکی کے ساتھ ایک نماز کو گزارا گیا ہو کتا رہتا ہو تصویر رہتی ہو پیشاب اور پاخانے کو کھلا ہوا رکھا گیا ہو ناپاکی کو رکھی گئی ہو کئی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ان میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تصویر اگر ہو تو ہم نہیں آتے انجانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جو پردہ لگایا تھا کہیں سے تحفہ آیا ہوگا اس پردے کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر تھی حضرت جبرائیل علیہ وسلام نے کہا ہم فرشتے داخل نہیں ہوتے تو ہم فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے اب انسان کی جو روح نکالتا ہے وہ کون نکالتا ہے بھیڑیاں نکالتا ہے شیر نکالتا ہے گدھا نکالتا ہے کتا کون یہ تو فرشتے نکالتے ہیں اور فرشتے دو قسم کے ہیں ایک جنتی جنت پر مقرر ہونے والے فرشتے اور ایک جہنم کے نگران فرشتے جن کو اللہ نے کلام پاک کے انتیسویں پارے میں سور مدثر کے پہلے رکو میں اللہ نے کہا علیہ تس آتا اشر اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں اب یہ فرشتے تو فرشتے ہوتے ہیں تو جہنم پر جو انیس فرشتے ہیں کیا ہمیں میوہ کھلاتے ہیں کیا ہمیں پانی پلاتے ہیں فرشتوں سے عذاب دیا جاتا ہے فرشتوں سے بات چیت کے اندر روحانی تکلیف کو بڑھایا جاتا ہے یہ فرشتے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو عذاب دیتے ہیں اور جنت میں رضوان ہیں اور فرشتے ہیں وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو راحت پہنچاتے ہیں معلوم ہوا فرشتوں کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ جو بندوں کو راحت پہنچانے والی اور بندوں کو راحت پہنچانے والے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر ناپاک جوڑا رہتا ہو جس گھر میں کتا رہتا ہو جس گھر میں تصویر رہتی ہو اب اگر ماں مر رہی ہے باپ مر رہا ہے تو فرشتے رو نکالیں گے ہمارا باپ تو نہیں آئے گا قبر سے اٹھ کر ہمارا پردادا تو نہیں آئے گا ہمارا و فرشتہ ہی نکالے گا اب فرشتہ آئے گا دہلی اس کے اندر کھڑا ہوگا اور دیکھے گا کہ یہاں تصویر ہے تو وہ تو نہیں آئے گا تو وہ کہے گا کہ جہنم کے وہ فرشتے جو عذاب دینے والے ہیں جاؤ عذاب دے کر اس کی روح نکالو اپنی ماں کو عذاب دیتے ہو اپنے باپ کو عذاب دیتے ہو کیا ملتا ہے تمہیں ماں کو تکلیف پہنچا کر جس ماں کے قدم و تلے جنت جو باپ جنت کا دروازہ آج تڑپا تڑپا کر جہنم پر مقرر فرشتوں کے ذریعے سے عذاب دے دے کر تکلیف دے دے کر ان کی روحوں کو نکالو گے تو کیا یہ تم ان کے ساتھ احسان اور نیکی کا معاملہ کر رہے ہو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی دنیا سمجھ میں آ جاتی ہے میں نے کہا کہ کوئی ہجڑا ٹی وی پر آ کر کہے یہ صابن ہے یہ کپڑا ہے یہ نمک ہے یہ چاکلیٹ ہے یہ اینٹ ہے یہ سیمنٹ ہے ہر بات پر آمنا سدنا انہی گدھوں نے انہی کتوں نے ایک فلم بنائی دو ہزار بارہ کی یہاں کیوں چارہ ہزم نہیں ہو رہا ہے ذرا شک ہے بھی وہاں شک کیوں نہیں ہوا کولگیٹ کے استعمال کرنے میں جوڑوں کے بال کٹانے میں عالم کو کیوں نہیں پوچھا اولاد کو کرسچنوں کی کانوینٹ میں داخل کرنے میں عالم اور مفتی کے لیے یاد آیا اس لیے کہ ضمیر نفس کی پوجا تھی شیطان کا پیشاب پینا تھا پاخانہ کھانا تھا انہی ایڈ دینے والوں نے جنہوں نے کپڑے کا صابن کا نمک کا پیسٹ کا اور شیمپو کا ایڈ دیا اور تمہاری بیوی کو لنگور سے ہور بنایا آمنا صدقنا آمن تو بچی وہ فلیم فلم کہہ کر تم نے انہوں نے جب دو سو بارہ کی فلم بنائی تو ڈر کر داڑھی کیوں نہیں رکھی ملا کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان حرام زادوں کی بات سمجھ میں آ رہی تھی انہوں نے ہی تو کہا کہ دو ہزار بارہ میں قیامت تو بننے والی عمارت کو تم نے روکا کیوں نہیں جب آ رہی ہے قیامت پانچویں منزل بنا کر کیا کریں گے جب آ رہی ہے قیامت سیٹ سے موڑ لی کوئی دنیا میں کمی نہیں پوری رفتار کے ساتھ نوٹس مل چکی ہے تمہارے مکانوں کو توڑا جائے گا تمہارے دکانوں کو توڑا جائے گا دوپہر میں بلڈوزر آنے والی ہے تمہارے مکان دکان تہس نحس صبح میں دوپہر تک کتنا ویپار اتا کر لے اتنا دنیا کا کتا اتنا دنیا کا حریث ارے تو تو فلم کو ماننے والا سزائے ممبر اور ندائے مسلح کو نہ ماننے والا دو ہزار بارہ کو مان لیتا داڑیاں رکھ لیتا پردہ لا لیتا قیامت کو تسلیم کر لیتا ادھر شمس کو کو گرت و قدرت مان لیتا اور وہ فلم جو بنائی گئی ہے میں انشاءاللہ جب عنوان لاؤں گا تحقیق کے ساتھ بیان بغیر تحقیق کے نہیں کچھ سائنسی وجوہات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ عالم کا نظام کیوں تباہ ہوگا برباد ہوگا برف بگل رہی ہے اور ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے سمندر کی موجوں میں فرق آ رہا ہے چاند کی چاندنی میں سورج کی تپیش میں وہ جس چیز کو مانتے تھے اس کو وجہ بنا کر انہوں نے اپنے داموں کی دلیل دے کر سروس دے کر اور وٹنس دے کر ثابت کیا جہاں تم نے کولگیٹ کو قبول کیا لباس کو قبول کیا کلچر کو قبول کیا عورتوں کے بال کٹانے کو قبول کیا مردوں کے ہنگڑا بننے کو قبول کیا گروہ کی غلامی کر کر و نفاس کے چاٹنے کو قبول کیا ایک بات یہ بھی تو قبول کر لیتے کہ دو ہزار بارہ میں قیامت آ رہی ہے میں دنیا کی محبت دل سے نکال دوں گا میں دنیا کو طلاق دے دوں گا میں بڑھتے ہوئے مکان کی توسیع کو چھوڑ دوں گا اسی پر قلعت کتنے سال رہ گئے دو ہزار نو رخصت ہو رہا ہے اب دو سال میں کیا تھی نہیں میں نے کہا کہ اگر یہ تو ہے کہ موت کی اطلاع نہیں اگر موت کی اطلاع دے بھی دی جاتی کہ شام کے اثر کی چائے کے بعد ملک الموت تشریف لانے والے ہیں ہماری دنیا کی محبت اولاد اور بیوی کی غلامی یہ بتا رہی ہے کہ ہم نماز پڑھ کر توبہ کی فکر نہیں پراپرٹی کی وراثت کی تقسیم کی فکر نہیں بھی صاحب حق سے معافی کی فکر نہیں بلکہ فکر یہ کریں گے شام تک جتنا دنیا کما سکتے ہیں دنیا کما لیں روپیہ گن سکتے ہیں روپیہ گن لیں پیسہ بٹور سکتے ہیں پیسہ بٹور لے آج دنیا کی محبت مال کی محبت اولاد کی محبت بیوی کی محبت خون کے قطرے قطرے کے اندر اتنی اتنی ملی ہوئی ہے کہ آج اگر ملک الموت بھی ہمیں بتا دے ابھی دیکھو جس کا وینٹیلیٹر کے اندر جو ہے وہ گیس چڑھایا ہوا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب اگر اس کو ہٹا دیا جائے گا اس گیس کی لائن کو پائپ کو آکسیجن کو تم مر جاؤ گے اور ذرا سی بھی اسے ہوشیاری ہو تو منڈی سے لائے گا نہیں نہیں اس کو رہنے دو میں بھی اس دلیل دنیا میں رہنا چاہتا ہوں آخرت کے لیے توشا اس نے بھیجا نہیں ہے اس نے جنت کا مزہ جانا نہیں اس نے حور و غلمان کا مزہ جانا نہیں اس نے آخرت قرآن و حدیث کی حقیقت کو جانا نہیں اس نے نبی کے موجودے ولیوں کی کرامت کو پہچانا نہیں ایسا خبیص اب کیا کرے گا ناک کے اندر گیس کا کلیکشن آکسیجن کا کلیکشن لگا ہوا بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا تجوری کو کھول نہیں سکتا نمک چاک نہیں سکتا کیڈبریز کھا نہیں سکتا پیپسی کوکو کولا پی کر ڈکار نہیں دے سکتا پھر بھی زندگی کے ارمان اور زندگی کی حوث کے منڈی ہلا کر کہتا ہے کہ رہنے دو بل بننے دو میرے وارثوں پر عذاب آئے تو آنے دو ہم نے دین کو نہیں پہچانا آخرت کو نہیں پہچانا لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کی کرامت کیا ہوتی ہے ولیوں کی کرامت یہ ہوتی ہے امریکہ اور نیٹو کے فوجوں نے آٹھ سال پہلے افغانستان کے اندر دنیا کے تیئیس ممالک کی بھیک لے کر چھ مہینے کے وعدے کے ساتھ ایک ایسا ملک جس ملک کے پانی کے کلیکشن کو ختم کر دیا گیا دوائیاں بند کر دی گئی امداد بند کر دی گئی سیٹلائٹ کے نظام کو ختم کر دیا گیا اور اسے دنیا سے کاٹ کر الگ تھلگ کر دیا گیا ایک ایسا ملک جس ملک کے اندر مٹی کے ڈھیر کے مکانات ایک ایسا ملک جگہ جگہ قدم قدم پر شہیدوں کی خوشبو اور ان کے خون کے جنتی خوشبو ایک ایسا ملک یہ جس کے قبرستانوں کے اندر تبھی فطری اور نیچرل ڈیتھ اور موت کے مردے کم اور امریکہ کی بمباری سے مرنے والے شہداء کلام کی قبریں زیادہ ایک ایسا ملک جس کے احاطے میں ایک سنی نہیں بنتی ایک چپل ایک کپڑے کا دھاگا ایک روئی نہیں بنتی جسے دنیا کی ترقی اور دنیا کی صحیح اور ٹیکنالوجی سے کاٹ کر رکھ دیا گیا دنیا کے ترقی یافتہ ناسا جیسی ترقی رکھنے والے تیئیس ممالک نے مل کر یہ وعدہ کیا تھا کہ چھ مہینے کے اندر افغانستان کو ہم اپنی مٹھی کے اندر کر لیں گے آج لوگ کہتے ہیں کہ کرامت کیا آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے پانی میں آگ کا لگ جانا اور سمندر پر مسلح کا بگ جانا کرامت ہے حضرت خاج اجمیری رحمت اللہ علیہ کے چڑھاوے ہوا کے اندر اڑنا کرامت ہے اور پنڈت کے سر پر لگنا کرامت ہے لیکن آج نہیں جانتے یہ اللہ اللہ کرنے والے یہ خدا کے حضور عبادت کرنے والے یہ راتوں میں رونے والے یہ خدا کی وحدانیت کو ماننے والے یہ نبی کے سچے عاشقوں کی کرامت کیا ہے آٹھ سال گزر چکے آٹھ سال گزر چکے میں کھا رہا ہوں آپ کے گھر کا مہمان ہوں آپ نے ایک روٹی دی میں نے روٹی ہزم کر لی دوسری روٹی لانے کا مطلب کیا ہے میری بھوک نہیں ابھی میرے پاس دوسری روٹی کی گنجائش ہے دوسری روٹی آپ نے نے دی اسے بھی میں کر لیا بچی آپ کی تیسری روٹی لے آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ دو روٹیاں میرے لیے ناکافی ہیں تیسری روٹی لائی گئی آٹھ سالوں کے اندر ان کے دہانے ان کے توتوں کے دہانے گھس گئے ان کی سائنس ٹیکنالوجی تھک گئی ہار گئی اور ان کے بندوقوں کی نالے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے اتنے ممالک تیئیس ممالک مل کر آجیز ہو گئے اب نوبل انعام پانے والا انعام کا علمبردار نام نہاد دہشت گرد اباما کہتا ہے مزید تیس ہزار فوج ہم افغانستان کے اندر بھیجیں گے یہ تیس ہزار فوج بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا مطلب یہ کہ آٹھ سال تک جو کوششیں کی جاتی رہی وہ ناکافی ہیں انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے انہوں نے اپنے ہار کو مان لیا ہے ایک ایسا ملک جس ملک کے اندر سوئی نہیں بنتی جس ملک کے اندر سوا نہیں بنتا روڈ تاگا نہیں بنتا روئی نہیں بنتی اور جو ملک مٹی کے ڈھیر کا جو ہے خزانہ ہے جس ملک کے اندر مکانات مٹی ہیں جس ملک کے بسنے والے پہاڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں کیا وجہ یا کوئی کسی کرامت سے کم ہے ہاں اوباما کو کہو کہ تم نے لاشوں کی تابوت بنانے والی کمپنیوں پر ہمدردی کی انشاءاللہ اس تیس ہزار کی فوج جانے کے بعد تابوتوں کا کاروبار بڑھے گا انسانوں کی جو مصنوعی آدھا ہے جو پیر کے سٹ جانے کے بعد آرٹیفیشل پاؤں لگایا جاتا ہے ہاتھ لگایا جاتا ہے اوباما نے ان کمپنیوں پر مہربانی کی انشاءاللہ اس کے بعد مصنوعی آرٹیفیشل آزا بنانے والے کمپنیوں کا خوب نفع ہوگا انشاءاللہ وہ نام نہاد دہشت گرد جو افغانستان کی گلیوں میں جامع شہادت نوش کرنے کے لیے گورے کتوں کی تلاش میں نکلا کرتا تھا اور گورے کتے چھپا کرتے تھے انشاءاللہ اب اس کے بعد یہ جو ہے نام نہاد دہشت گرد جو گورے کتوں کی تلاش میں پھرا کرتے تھے الحمدللہ للہ الحمدللہ اب ان کی تلاشی کی مہم ختم ہو جائے گی جب تیس ہزار گورے کتے اور کتیاں افغانستان کی سرزمین کے اندر قدم رکھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر وہی حشر ہوگا کہ آٹھ سال کے بعد وہی کہیں گے کہ ہمیں فلاں آدمی دے دو ہم جو ہے اپنی جیت کو مان لیں گے ہم فلاں داڑھی والے کو دے دو ایک انکھی زخمی والے کو دے دو ہم کچھ نہیں کرنے کو تیار ہیں یہی جہاں سے سبق شروع ہوا تھا انشاءاللہ شاء وہی پر سبق آ کر رکے گا ایک صاحب کو نوجوانی کے عالم میں جب وہ داڑھی مڈے تھے ہینڈسم تھے اور کافی آمدنی تھی بڑا ناچ تھا اپنی نوجوانی پر اور بڑا ناز تھا اپنی آمدنی پر تو انہوں نے کہا کہ ہم شادی کریں گے مداوت سے کہا کہ ہماری شادی کی اٹھائیس شرطیں ہیں اب جاتے لڑکی تو ملتی پچیس شرطیں رہتی تین شرطیں نہ رہتی ریجیکٹ کر دیتے کہیں جاتے تین شرطیں ہوتی پچیس شرطیں نہ ہوتی ریجیکٹ کر دیتے یہ صاحب اپنی عورت کی تلاش میں رفیق حیات کی تلاش میں شریک حیات کی تلاش میں سرگردا رہے سرگردا رہے کہ بال پکنے لگے بال پکنے لگے بڑھاپا آنے لگا اور بڑھاپے کی منزل پر پہنچ کر اب آخر میں یہ کہنے لگے پہلی شرط گئی دوسری شرط گئی پچیسویں شرط گئی ہر سال ایک ایک شرط کو گراتے گئے آخر میں کہا پوری دنیا میں وہ لنگڑی ہو وہ لولی ہو وہ اندھی ہو وہ کانی ہو اور وہ بہری ہو وہ گونگی ہو محض عورت نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے بس مجھ سے اس کا نکاح کر دو جب جوانی تھی تو کیا کہہ رہے تھے اٹھائیس شرطیں اٹھارہ شرطیں اور سب کچھ چلا گیا اب کہہ رہے ہیں کہ عورت نام کی چیز دے دو آٹھ سال سے خاک چھانتے رہے آگ سال سے پوری دنیا کی طاقت سے اس ٹیکنالوجی کو ایک مٹی کے ڈھیروں والے ملک کے اندر اس پوران نے لگا دیا آٹھ سال سے جب اس کی خاک بھی نہیں ملی اس کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی صرف تابوتوں کے کارخانوں کو نفع ملا آرٹیفیشل آزا بنانے والے کو نفع ملا اور امریکہ کی فائنانشیل امریکہ کی معاشی حالت کمزور ہوئی خربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں ان فوجیوں پر ان کے پٹرولوں پر ان کے ہوائی جہاز پر ان کے ساز و سامان پر اربوں خربوں امریکہ کا ہر نفس رو رہا ہے ہم کماتے ہیں اور یہ کمائی ٹیکس کے طور پر قاتلوں کو دی جا رہی ہے انسانیت کا و نشان مٹانے والوں کو دی جا رہی ہے اب آٹھ سال کے بعد اس نوجوان ہینڈسم مرد کی طرح جو صرف عورت نام کی چیز چاہتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں اسامہ نام کا کوئی جانور ہی ہمیں دے دو ملا عمر نام کا کوئی پرندہ ہمیں دے دو ہم اپنی شکست تسلیم کر لیں گے کل تک چیخ رہے تھے تورا بورا کی پہاڑیوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی ہم نے دیکھا اس کے جسم کے چیکڑے اڑے ہوئے تھے اب پھر کیا مانگ رہے ہیں یہ اس مرد کی طرح جو عورت نام کی کوئی چیز مانگ رہا ہے حضرات اگر عقل کا ادنا درجہ رکھتے ہو کیا یہ ان بزرگوں کی کرامت نہیں ہے کیا ان راتوں میں اٹھ کر رونے والوں کی کرامت نہیں ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان نیک اور صالح بندوں پر اللہ کی مدد نازل ہونے کی سچی نشانی نہیں ہے ان تنسر اللہ کم اقدام کم توبہ کر لو توبہ کر لو دنیا سے شرک سے بت پرستی سے تصویر سے دوروں کی غلامی سے اولاد کی غلامی سے پھر دیکھو اللہ کی مدد ہی نازل ہوگی جیسے بدر میں نازل ہوا کرتی تھی جیسے عہد میں نازل ہوا کرتے تھے جیسے تبو اور ہنین کے اندر نازل ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کھلی ہوئی شکست سے سامنا کر رہا ہے دو چار کر رہا ہے امریکی اور اس کے اتحادی فوجوں کو یہ کھلی ہوئی اہل ایمان کی طاقت ہے پھر تمہیں کل پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی ایمان کی کرامت دکھاؤ کوئی مومن کا عجوبہ دکھاؤ اس سے بڑا کیا معجزہ کہ مٹی کے ڈھیر والے ملک پر آٹھ سال تک لڑ کر ابھی تک اس کو کامیابی نہیں ہوئی مزید تیس ہزار پود بھیجنا یہ ان کے حق میں نعمت ہے کہ جگہ جگہ شہادت کے پیڑ اگیں گے جگہ جگہ شہادت کے گل کھلائے جائیں گے اور دلوں کی وہ وہ تمنا پوری ہوں گی جو کل تک اللہ کے کے راستے میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے پیمانہ اور پیالہ نہیں ملتا تھا یہ تیس ہزار کی فوج ان کے حق میں پیمانہ اور پیالے کا کام دے گی کوئی اپنے ہمتوں کو پش کرنے کی بات نہیں ہے اپنے ہمتوں کو پیچھے کرنے کی بات نہیں ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ قرآن پر آ جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر آ جاؤ پھر دیکھو اللہ کی مدد ایسے ہی نازل ہوگی جیسے یہ مٹھی بھر فقیروں پر یہ مٹھی بھر مسکینوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت نازل ہو رہی ہے یہ سب جو ہے بت پرستی کے پیچھے یہ سب تصویروں کے پیچھے تھرڈ کلاس قسم کے لوگ لگتے ہیں مومن مجاہد ہوتا ہے وہ تصویر پرستی نہیں کرتا وہ اللہ کی پرستش کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کہتا ہے کنست اے اللہ اے اللہ ہم پھر عبادت کرتے ہیں تیری ذات کے جلووں میں ہم گم ہوتے ہیں پیشاب رکھنے والی پاخانہ رکھنے والی اور گندگی کی پوٹی رکھنے والی کی اے اللہ ہم پوجا نہیں کرتے ونک اے اللہ لہو ان تمام میں پلیدوں سے گندگیوں سے مولا ہم دور ہوتے ہیں ہم نے فیوس کا جمعہ قربانی کے موقع پر ایک سوال عرض کیا تھا اور ہمارے بہت سارے احباب الحمدللہ بڑے غور و فکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ گہرائی کے ساتھ بات کو ایمان یقین کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ سنتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جگہ جگہ سے فون آئے کہ وہ واقعہ ادھورا ہی رہ گیا کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگرچہ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ حدیث ضعیف ہے اور بعض نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا سمین کو فائن الراتی متایا کو کہ تم اپنے جانوروں کو موٹا کیا کرو کہ تم ان جانوروں پر بیٹھ کر پل سیراب پر گزرا کرو گے میں نے یہ سوال عرض کیا تھا کہ پل سراب جب بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے تو جانور موٹا نہیں کوئی تتلی اور کوئی پاترنی اور کوئی مکھی مچھر ہونا چاہیے ہلکا کہ بیٹھ کر ہم بار ہو جائیں یہ موٹا ہوگا تو گزرنے میں اور تکلیف ہوگی یہ بات ہماری عقلوں میں آ رہی تھی اور یہی بات شکو کو شبہات پیدا کر رہے تھے اصل بات یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی عالم پیدا کیے ہیں ایک اللہ نے عالم ازل پیدا کیا عالم ازل ہم آنے سے پہلے دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے یا ماں کے پیٹ میں ہماری جان بننے سے پہلے لوتڑا بننے سے پہلے ہم ایک اور عالم میں تھے انسانی عین و مین لم یقن ام شورا کیا انسان پر ایک وقت وہ نہیں آیا کہ جب وہ ناقابل ذکر تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے مجھے کون جانتا فلم میں کام کرنے والے درندوں سے پہلے ان کو کون جانتا تو فلم کی بات آئی تو ایک بات رہ گئی جس کے عنوان کا ہم نے میسجز کے اندر عنوان کے اندر تذکرہ کیا تھا ایک فلم ہے اور اس کے تذکرے مشرق سے لے کر مغرب تک شبان سے لے کر جنوب تک اور کھیل کے میدان میں دکانوں میں کارخانوں میں جس کے چرچے ہو رہے ہیں اور جس کا نام لیا جا رہا ہے کہ فلاں عمر رشیدہ ایک بڈا ہے جس نے بچے کی کلاکاری کی ہے اور اس کا بیٹا ہے جس نے باپ کی کلاکاری کی ہے اور اس کے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ حدیث تو وہ ہے جس کے اندر آقا نے فرمایا دل امت رب معاملہ الٹا ہو ہو جائے جائے گا گا باپ بیٹا اور بیٹا باپ ہو جائے گا فلم بنا کر اس اس نے کو ثابت کر دیا بیٹا جب باپ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ اس نے صحبت کی اس کے ساتھ بستر یہی تو ہوتا ہے مطلب میں اگر کہتا ہوں کہ فلاں بچے کا باپ ہوں تو اس بچے کی ماں سے میں نے صحبت کی آپ کہتے ہیں کہ آپ پلا لڑکی کے باپ ہیں اس لڑکی کے باپ کے آپ قریب گئے تو اب اگر اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ یہ باپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیوی کے ساتھ اس نے جو ہے وہ معاملہ کیا جو شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے کتنی بے حیائی ہے اور دوسرا اللہ کا قہر اللہ کا عذاب ہے میں انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اگلی جمعہ اس کو عرض کروں گا اس مسئلے کو میں عرض کروں گا کہ حدیث کے اندر کہا گیا موٹے جانور ہوں <coughs> آخر پل سراط پر کیسے گزریں گے عالم الگ الگ ہوتے ہیں ایک عالم اصل ہے جو ہم پیدا ہونے سے پہلے تھے اللہ تعالی انسان ہی الدہری ادہری یکن شی مذکورا انسان پر ایک وقت آیا کہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں تھا عالم ازل میں تھا اور دوسرا عالم یہ وہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یا آسمان چاند سورج دن رات جنوری دسمبر یہ سب دکھائی دے رہا ہے اور ایک عالم وہ جو عالم کے بعد عالم برزخ آ رہا ہے یعنی اس دنیا اور عالم آخرت کے بیچ کا اور ایک عالم وہ جو عالم برزخ کے بعد عالم قیامت آ رہا ہے ہر عالم کی کیفیات ہر عالم کی چیزیں الگ ہیں دیکھیے ہم بریانی کھاتے ہیں تو آسمان پر رہنے والے فرشتے کوئی ضروری نہیں کہ وہ بریانی کھائیں آسمان کے رہنے والے فرشتے اگر نور سے سیر ہوتے ہیں عبادت سے سیر ہوتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ زمین پر بسنے والی مخلوق نماز پڑھے اور پیٹ بھر جائے اللہ کے نور سے اس کا پیٹ بھر جائے کیفیت الگ ہے آسمان کی مخلوق کی زمین کے مخلوق کی سمندر کے مخلوق کی خشکی کی مخلوق کی ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عالم آخرت بنایا ہے اس عالم کی کیفیت کچھ اور ہے وہ عالم کے تعلق سے جو چیزیں بیان کی گئی اسے عالم تمثیل کہا جاتا ہے یعنی بطور مثال کے کہا جاتا ہے کہ جیسے دنیا میں تم تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی منزل تک پہنچتے ہو اور طاقتور فروا جانور پر بیٹھ کر کھیتی باڑی کا کام لیتے ہو بطور مثال کے تمثیل کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم طاقتور موٹے جانوروں کی قربانی دو گے تو یہ مثال حقیقت میں آدمی جانور پر بیٹھ کر نہیں جاتا ورنہ ایک آدمی کی زندگی میں کتنی مرتبہ بقر عید آتی ہے کسی کی زندگی میں دس مرتبہ کسی کی زندگی میں بیس مرتبہ کسی نے سو جانور دیا کسی نے دو سو جانور دیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سو اونٹوں کی قربانی ایک مرتبہ دی تو کیا مطلب یہ ہوا کہ وہ سو سو جانوروں پر بیٹھے گا نہیں بلکہ مطلب یہ ہے جیسے دنیا میں جانور انسان کی بار بار کام آتا ہے اور اس کا بوجھ اٹھانے کا کام دیتا ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچنے کا کام دیتا ہے ایسے ہی یہ قربانی کے جانور کو تمثیل دی گئی مثال دی گئی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کسی بیٹے کو دیکھو شیر ہے تو ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیرنی سے اس کا نکاح کر دیا جائے اور جنگل میں اسے بھیج کر کسی جانور کا گوشت اس کے سامنے رکھا جائے بلکہ بہادری کے طور پر اس کی مثال شیر کی شجاعت اور شیر کی بہادری سے دی جاتی ہے حقیقت میں شیر نہیں ہو جاتا کہ اس کے سامنے کچا گوشت رکھا جائے اور جنگل میں کسی غار کے اندر اسے پھینک دیا جائے تو اسی طریقے سے تمثیل اور مثال بیان کی گئی کہ دنیا کے جانور جیسے تمہارے حق میں مفید ہے اور اچھا جانور زیادہ کام آتا ہے تو فربا جانور قربانی کا پل سرا کر زیادہ کام آتا ہے ہمارا آخری وہ سوال کہ جس کے بارے میں پورے عالم میں چرچا ہے اور کیوں ٹی وی کے طاہر القادری تو اس چرچے کا امیر بنا ہوا ہے خودکش حملے بچے عورتیں مرد اپنے جسم پر بم باندھ کر کسی بلڈنگ کے اندر گھستے ہیں اور کسی مجمے میں گھستے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں مارنا چاہیے تو ظالم کو مارنا چاہیے یہ معصوموں کو کیوں مارا اور خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے اور بلکہ خودکشی تو دور کی بات خودکشی سے قریب کرنے والی وہ چیزیں جو انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں مثال کے طور پر آدمی ٹھنڈا پانی غسل غسل کرتا ہے گرم پانی کو رکھتے ہوئے وضو کرتا ہے قرآن کہتا ہے ولا کو کو کا اپنے آپ نقصان میں نہ ڈالو تباہی میں نہ ڈالو تو پورے عالم کے کے اندر ایک سوال کھڑا ہوا ہے پاکستان بڑے بڑے علماء اس سوال کے نشانے پر ہیں بڑے بڑے دارالفتا بڑے بہت کم وقت کے اندر اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی اسی لیے اس سوال کے ساتھ میں نے ایک اور سوال ایڈ نہیں کیا شامل نہیں کیا ورنہ پھر اگلی جمعہ اس سوال کے جواب میں بہت کر کہیں یہ سوال ادھورا نہ رہ جائے انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بتائیں گے یہ خودکش بمبار اپنے جسم سے بم باندھ کر جو مجموعوں میں جا کر اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں کیا یہ خودکشی حرام ہے یا یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت کا جامع شہادت نوش کرنے والے ہیں انشاءاللہ اگلی جمعہ وضاحت کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرک بت پرستی تصویر کشی سے ہمارے ہماری حفاظت فرمائے اللہ توحید پر ہمیں قائم رکھے توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین واغدان الحمد للہ رب العالمین